ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک اور محمد بن عامر کے تلامزہ کا عامر بن مسلم اللیسی کے نام میں اختلاف ہے کچھ اسے عمر بن مسلم کہتے ہیں جبکہ اکثر نے امر کہا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ امر بن مسلم بن اکیمہ اللیسی الجندعی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے